شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی بکرا سے سنا کہا کہ ابو بکرا رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے عبید اللہ کو لکھا اور وہ اس وقت سجستان میں تھے کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرنا جب تم غصے میں ہو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی سالس دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ غصے میں ہو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اٹھاون